بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور ہم ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھ رہے ہیں آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز گزشتہ دس لیکچرز کے دوران ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں مختلف معلومات حاصل کی ہیں ڈفرینشیل ایکویشنز کیا ہوتی ہیں ان کو سالو کرنے کے کیا طریقے کار ہوتے ہیں وہ ہم نے اسٹڈی کیا لاسٹ لیکچر جو ہم نے پڑھا تھا لاسٹ لیکچر کے اندر جو ہم نے معلومات حاصل کی تھیں وہ جو ڈیفرنشیل اکویشن ساری ہم نے پڑھی تھی ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کی تھی یعنی کہ جو ٹاپک تھا لاسٹ لیکچر کا اپلیکیشن آف ڈفرینشیل اکویشن تھے اس کے اندر ہم نے دو ٹاپک کور کیے تھے جس کے اندر آرتھوگنل ٹریجیکٹریز تھا اور پاپولیشن ڈائنمکس لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا پاپولیشن ہو گئی تھی چار لاکھ بائیس ہزار دو سو اناسی اور وہ ہمارے لیے ایک پریشانی کا مقام تھا ہم نے اپنا ایک لیکچر وہیں پہ کمپلیٹ کیا تھا آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 11 ڈفرینشیل اکویشنس کے بارے میں پہلے دس لیکچر مکمل ہو گئے ہیں اب گیارہویں لیکچر میں ہم نے وہی اپلیکیشنس کو آگے لے کے چلنا ہے کچھ اور اپلیکیشنس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے آ, دیکھتے ہیں کہ آج فردر اپلیکیشنس ہم نے کیا کچھ کرنی ہے اب نیکسٹ جو اپلیکیشن ہے ریڈیو ایکٹیو ڈکے کے بارے میں ریڈیو ایکٹیویٹی کے بارے میں تو پاکستان میں اب زیادہ تر لوگوں کو پتہ چل گیا ہے پاکستان خود بتاتے خود ہاں، ایک نیوکل پاور ہے اور نیوکلیر اسٹڈیز جب ہم کرتے ہیں تو ریڈیو ایکٹیویٹی کی بات ضرور کرتے ہیں تو آج ابھی جو ہم اکویشن ہم ڈسکس کریں گے وہ ریڈیو ایکٹیو ڈکے کے بارے میں ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اکویشن آئیں کس طریقے سے یہ جو فینومین ریڈیو ایکٹیو ڈکے کا یہ ہوتا کیا ہے اور کس طریقے سے ڈفرینشیل اکویشن بنتی ہے اور اس کو کیسے سالو کرتے ہیں یہ ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہی ہم نے اسٹڈی کرنا ہے اس کو ہم نے آگے سمجھنا ہے اور پھر آگے ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کی کوشش کرنی ہے میرا خیال میں کسی وقت کسی جگہ پہ شاید آپ نے فزکس میں یہ چیزیں کی ہوں اس وقت اس جگہ پر اتنی ڈیٹیل میں نہیں کی ہوں گی جتنی کہ تھوڑی سی ہم یہاں پر کریں گے وہاں پر آپ نے فزکس زیادہ پڑھی ہوگی یہاں پہ ہم تھوڑا سا میتھمیٹکس کے باعث کے ساتھ پڑھیں گے یعنی میتھمیٹکس کی یہاں پر زیادہ ہوگی لیٹس سی کے ریڈیو ایکٹیو ہوتا کیا ہے کس طریقے سے یہ پروسیس چلتا ہے اگر میں اس کو پڑھوں جو آپ کی سلائڈ پہ لکھا ہے تو ہے many radioactive material disintegrate یہ ایک جب ڈس انٹیگریشن کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد وہی ہوتی ہے کہ جو انٹیگریشن آپ کر رہے ہوتے ہیں اکٹھا اکٹھا کرنے سے اس کا مخالف کیا ہے ڈس انٹیگریشن ہے شاید آپ کو یاد ہو اس کا چرنوویل کوئی ایک واقعہ تھا نیوکلیر کا وہاں پہ ڈس انٹیگریشن ہوا تھا یہاں پہ نیوکل لیک ہوا تھا یہ بھی ہم کبھی کسی وقت ڈسکس کریں گے لیکن ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں میٹیریل انٹیگریشن کی اور وہ کیا ہے at a rate proportional to amount present یعنی جتنا آپ کے پاس اماؤنٹ زیادہ ہوگا اتنا ہی ہو سکتا ہے ڈس انٹیگریشن زیادہ ہے جتنا ہی اماؤنٹ کم ہے اتنا ہی ڈس انٹیگریشن کم ہے یہ ریٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ابھی ہم اس کو میتھمیٹیکلی ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں کہ جو material disintegrate at a rate proportional to the amount present whatever the amount is available اس کے ریٹ کے اوپر ساری چیزیں ڈپینڈ کریں گی suppose A is the amount تو D A by D T rate of change of decay rate of change of disintegration is proportional to the amount present is equal to K A کیا چیز ہے ہمارے پاس کے is a constant of proportionality اب ہم نے یہاں پر ایک آپ کے پاس انیشیل کنڈیشن بھی رکھی ہوئی ہے A naught is equal to A subscript میں اے ناٹ ہے یعنی جس وقت آپ نے اسٹارٹ کیا ہے اس وقت اس اے کی ویلو جو بھی آپ کے پاس اماؤنٹ موجود ہے وہ اے ہے اور at the time of start it is A naught ٹھیک ہے نا we proceed further to this one اب the solution of differential equation will be اب یہ سولوشن آپ نے بہت دفعہ معلوم کیا ہے بہت دفعہ کیلکولیٹ کیا ہے بڑا آسان ہے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ویریبل سیپریبل فارم سے کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ تو آپ کے پاس جو سولوشن آئے گا at E A T is equal to A naught A T means the value of A at any given time T is equal to A naught A to the power K T T وہی ٹائم ہے کے از دا کانسٹنٹ آف پروپورشنٹی جس کی ویلو ہم معلوم کریں گے اب this constant can be determined how by using the half life of the radioactive material یہ جو ہاف لائف ہے نا یہ بہت اہم ہے بہت امپورٹنٹ ہے جو ریڈیو ایکٹیو ڈکے کے اندر استعمال ہوتی ہے اس سے کیا مراد ہے وہ ہم دیکھتے ہیں the half life of a radioactive substance is the time it takes for one half of the atoms in an initial amount to disintegrate اور transmute to atoms of another element پھر پڑھ لیتے ہیں transmute into atoms of another element یعنی کہ جو چینجز ہو رہے ہیں اس کو ہم نے میئر کرنا ہے اور یہ ایک ڈیفینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے ہاف لائف کی اس کو یاد رکھیے گا اس ڈیفینیشن کی بیس پہ ساری کی ساری جو ڈیفرنشیل اکویشن ہے وہ بیس کرے گی دی ہاف لائف میئر کیا کرتی ہے یہ half life this half life measure stability of a radioactive substance یعنی کہ یہ جو ریڈیو ایکٹیو سبسٹینس آپ کے پاس کوئی بھی دیا ہوا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ جو سبسٹینس ہے کتنا اسٹیبل ہے یا نہیں ہے جتنی بھی اس کی ہاف لائف لانگ ہوگی اتنا ہی وہ سبسٹینس جو ہوگا وہ اسٹیبل ہوگا ادر وائز uh, وہ اتنا اسٹیبل نہیں ہوگا the longer the half life of a substance the more stable it is یہ دو چیزیں امپورٹنٹ سی ہے میں نے آپ کی ٹرانسپیرنسی سلائڈ پہ آپ کو دکھائی اب اس کو ہم فارمولیٹ کرتے ہیں آگے لے کے چلتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ جو کیپیٹل ٹی ہے ڈینوٹ دی ہاف لائف کسی بھی سبسٹینس کی کسی بھی ریڈیو ایکٹیو سبسٹینس کی تو ہمارے پاس کیا ہوگا A T is equal to A naught by T یعنی the value of A at any time T is equal to A naught T T is capital ہے یہ خیال رکھیے گا T is the half life یہ ٹی اسمال ٹی نہیں ہے اس ٹی کے اندر اور اسمال ٹی کے اندر فرق ہے وہ ٹی جو ہے نا وہ ویریبل ہے اور یہ جو ٹی ہے نا ہاف لائف کو ریپرزینٹ کرتا ہے specific very well defined this T is اس سبسٹیوشن کے بعد ہماری جو اوریجنل اکویشن کیا بن جاتی ہے A naught by two is equal to A naught E to the power K T اب اس میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ دیکھیں جو ای e کی جو پاور ہے ای e کی جو ایکسپوننٹ ہے وہ کیپیٹل ٹی ہے اسمال ٹی نہیں ہے اگر اس کو آپ سالو کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا K capital T is equal to minus log natural of two کیا کیا ہے اس کے کچھ ادھر ادھر ہم نے الجبرا استعمال کیا ہے کچھ فیکٹرس ادھر لے کے گئے کچھ ادھر لے کے گئے الٹیمیٹلی کیلکولیشن کرنے کے بعد K T is equal to minus log natural two therefore if we know T اگر ٹی کی ویلو ہمیں پتا ہے پتا چل جائے کیونکہ یہ ایک سائنٹسٹ نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہے اگر ٹی کی ویلو پتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس سے کے کی ویلو معلوم کر سکتے ہیں therefore if we know T we can get K یا وائس ورسا اگر ٹی کی ویلو پتا ہے تو کے آ جاتا ہے اور کے کی ویلو پتا ہے تو آپ کو ٹی پتا چل سکتا ہے اب یہ ہمارے پاس دیا ہوا ہے the half life of C fourteen is five five six eight plus minus thirty years ٹھیک ہے یہ جو کاربن فورٹین ہے اس کی ہاف لائف دی ہوئی ہے پانچ ہزار پانچ سو اڑسٹھ پلس مائنس تھرٹی ایئرس یعنی اتنی دیر کے بعد یہ ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے ایک ایگزامپل لے لیں ایگزامپل لینے سے سوال آسانی سے حل ہو جاتا ہے ابھی تک جو میں نے آپ سے بات چیت کی ہے وہ زیادہ تر تھیوریٹیکل ہے اب یہ تھیوریٹیکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی اگر ہم کچھ ایک آدھ ایگزامپل لے لیں اور اس کے اندر اسپیسیفک کوشچن ہو تو پھر سہل ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ تھیوریٹیکل میں جس میں اسمال ٹی کیپٹل ٹی میں کنفیوژن رہتا ہے یہاں پہ ایگزیکٹ ویلو گی تو کیلکولیشن میں ذرا آسانی ہو جائے گی تو ایگزامپل لیتے ہیں اس کو سالو کرتے ہیں یہ جو ایگزامپل ہمارے پاس دی ہوئی ہے اس میں radioactive substance has half life of sixteen days we have thirty gram at the end of thirty days how much radioisotope was initial present ہم نے معلوم کرنا ہے کہ پہلے اوریجنلی ہمارے پاس کیا کچھ موجود تھا 30 گرام 30 دن کے بعد تو بچا ہے اوریجنلی کیا تھا کس طرح کا تھا وہ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائی یہ ہماری جو ڈیفرینشیل اکویشن ہے D A by D T is equal to K A یہ تو اسٹینڈرڈ ڈیفرنشیل اکویشن ہے کسی بھی یہ جو ڈی کی کویشن ہے وہ اس طرح کی ہوگی D A by D equal to K A اب ہمارے پاس یہ دیا ہوا ہے A A at at thirty thirty thirty days یعنی از اکول ٹو یہ کنڈیشن آپ کے پاس دی ہوئی ہے اگر آپ آگے چلیں اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں اور اپلائی کریں تو کیا آتا ہے ہمارے پاس اس ڈیفرنشیل اکویشن کا سولوشن جو آئے گا وہ آئے گا A T is equal to A naught E to the power K T یہ ایسپینشیل فنکشن آیا ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ڈیفرنشیل اکویشن نے ویریبل سیپریٹ کیا اس کے بعد لاگ لیا اینٹی لاگ لیا and we get this sort of answer A T is equal to A naught E to the power K T اب ہمارے پاس K T is equal to minus log natural two وہاں پہ بھی دیا تھا نا K T is equal to minus log natural two تو کے کی ویلو کیا گئی ہمارے پاس minus log natural two over T and that is equal to minus log natural two over sixteen یہ سکسٹین ہمارے پاس اس ایگزامپل کے اندر دیا ہوا ہے کیپٹل ٹی کی ویلو ٹھیک ہے آگے چلیے تو ہمارے پاس A thirty is equal to thirty دیا ہوا تھا thirty is equal to A naught E to power thirty K اب یہاں سے ہم نے ویلوز کیلکولیٹ کرنی ہے کسی طرح سے اے ناٹ اور کے کی کیا اے ناٹ کی ویلو ہمیں دی ہوئی ہے یا کے کی ویلو ہم نے کیلکولیٹ کی ہے تو ہمارے پاس نیکسٹ کیلکولیشن اس طرح سے بنتی ہے A naught is 30 to thirty E to the power minus thirty K which is 30 ای ٹو دی پاور یہ ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس جو لکھا ہوا ہے thirty E power thirty log natural two over sixteen اس کو کیلکولیٹ کریں کیلکولیٹر کی مدد سے کر سکتے ہیں آپ تو جواب آنا چاہیے one hundred ten point zero four gram یعنی اے ناٹ جو انیشلی آپ کے پاس جو آخر میں 30 گرام بچ گیا تھا 30 ڈیز کے بعد انیشلی آپ کے پاس آ گیا ایک سو دس اشاریہ چار ٹھیک ہے one hundred ten point zero four gram یہ جناب اس کا جواب آیا آگے چلیں یہ ہم نے ایک دوسری ایگزامپل ایگزامپل کیا ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا کیا دیا ہوا ہے کیا کیا چیزیں ہم نے معلوم کرنی ہے اور الٹیمیٹلی کس طرح سے سالو کریں گے یہ ایک ریئیکٹر کے بارے میں ہے کوئی بھی بریڈر ریئیکٹر ہے آپ کے پاس it is given to us کہ it converts stable uranium 238 thirty eight into the isotope پلوٹونیم یہ کیا کرتا ہے یہ کنورٹ کرتا ہے اسٹیبل یورینیم 238 تھرٹی ایٹ میں جو 239 تھرٹی نائن ہے after fifteen years it is determined that zero point zero four three percent of the initial amount of the پلوٹونٹیگریڈ find the half life of this isotope اس آئسوٹوپ کی ہم نے ہاف لائف معلوم کرنی ہے جبکہ کچھ ڈیٹا ہمارے پاس دیا ہوا ہے یہ کیا کرتا ہے یورینیم 238 کو کنورٹ کرتا ہے 239 239 پلوٹونیم کو آگے چلیں اس کا سولوشن دیکھیں پہلے دیکھیں کہ ڈیٹا ہمارے پاس کیا کچھ دیا ہوا ہے یہ وہی ڈیفرنشیل اکویشن ہوگی آپ کے پاس D A by D T is equal to K A A naught is equal to A subscript naught اس کا سولوشن کیا آئے گا A T is equal to A naught E to the power K T اس سولوشن کی مدد سے آگے یہ ڈیٹا دیا ہوا ہے ہمارے پاس 0.043 point zero four three percent integration of the atoms of A naught that means ninety nine point nine five seven percent of the substance should remain ٹھیک ہے اس کو کریکٹ کر لیجیے گا ninety nine point nine five seven percent اس کو اگر آپ یہ جو ویلوز ہم نے لی ہیں سبسٹیچیوٹ کریں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے A fifteen at any time fifteen is equal to zero point nine nine nine five seven A naught پھر اس کے بعد دوبارہ اوریجنل اکویشن میں سب کریں آپ کے پاس اے ففٹین کی ویلو دی ہوئی ہے which is given by A naught E to the power fifteen K will be equal to zero point triple nine zero point nine nine nine five seven A naught اب یہ جو ویلوز دی ہوئی ہیں آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی میں سلائڈ میں آ رہی ہوں گی اس کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ کیلکولیٹ کریں کیونکہ بولنے سے تو اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن جب آپ خود کر رہے ہوں گے تو آپ کو اسی طریقے سے فالو کرنا پڑے گا آگے چلیے ہم نے کیلکولیٹ کیا ففٹین کے از اکول ٹو لاگ لینے کے بعد log natural of zero point nine nine nine five seven the value of K is natural of zero point nine nine nine five seven divide by fifteen اب کیونکہ ہمارے پاس لاگ اس کا ہے log natural zero point something کا ہے it will come out to be a negative number ultimately the value of K comes out to be zero point zero zero zero zero two eight six seven یعنی کہ فور زیروز ہیں ڈیسیمل کے بعد minus point zero zero zero zero انگلیوں پہ یاد کر لیں چار zero two eight six seven تو یہ کے کی ویلو آ گئی جب کے کی ویلو آ گئی تو اب آگے چل سکتے ہیں ہمارے پاس اب جو ویلو آ گئی A T is equal to A naught E to the power minus once again the same thing A naught E to the power minus zero point zero zero zero zero two eight six seven into T اگر ہم سپوز کریں کہ ٹی جو ہے ہمارے پاس capital T denotes half life تو فارمولا وہی جو اوریجنلی ہم نے یہاں لگایا تھا A T is equal to A naught by two half life ہے نا A naught by two is equal to A with in bracket capital T یہ جو ویلو جب ہم سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں وہاں پہ اے ٹی کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے A naught by two is equal to A naught اور پھر وہی کمپلیکیٹڈ سی ای e e کی پاور یا complicated expression A naught by two is equal to A naught E to the power minus zero point zero zero zero two eight six seven T اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس ٹی کی ویلو یہاں سے آ جائے گی ایک دفعہ آپ کو شاید لاگ لینا پڑے وہ جواب آ جاتا ہے ہمارے پاس minus zero point zero zero zero zero two eight six seven T is equal to minus log natural two اب یہ مائنس مائنس کینسل ہو جائے گا تو آپ کے پاس دیکھیں جواب کیا آتا ہے ٹی کی ویلو آ گئی log natural over once again zero point zero zero zero zero two eight six seven اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا approximately four thousand one hundred and eighty years تو یہ جناب آپ کے پاس جواب آیا ہم نے ٹی کیلکولیٹ کرنا تھا اور یہی ہمارے پاس آنسر آیا اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ اپلیکیشن جو ہم نے ابھی تک کی ہیں تو اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جتنا فینومن ہے اس کی اکویشن ڈفرینشیل اکویشن تو پہلے اسٹیپ نہیں بن جاتی ہے اس کے بعد باقی کیا کچھ کرنا ہوتا ہے ہم نے سارا ڈفرینشیل اکویشن کو ہی سالو کرنا ہوتا ہے تو بیسیکلی جو اپلیکیشنس ہیں یہ ڈفرینشیل اکویشنس کی یہ بتاتی ہیں ہم کو کہ ہمیں ڈفرینشیل اکویشنس ہی ہمیں سالو کرنا ہے اس کے اندر جو شروع کے جو دو ایک اسٹیپ ہیں وہ زیادہ تر ہم ماڈل سے لے کے آتے ہیں وہ آبزرویشن پہ ڈپینڈ کرتی ہیں زیادہ تر آخر میں اور شروع میں ڈفرینشیل اکویشنز ہی سالو کرنی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ڈفرینشیل اکویشنز بڑی اہم ہیں اور ان کے سالو کرنے کے طریقے کار بھی بڑے اہم ہیں اگر ہم ان طریقہ کار کو جو ہم نے پچھلے آٹھ لیکچر میں کیے ہیں اچھی طریقے سے نہیں کریں گے تو یہ اپلیکیشن جو ہیں ہم صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے اور الٹیمیٹلی جو جواب ہوگا وہ صحیح طریقے کا نہیں آئے گا اس لیے میری ایک دفعہ پھر آپ کو ایڈوائز ہے سجیشن ہے آپ کو نصیحت ہے کہ جو پہلے طریقہ کار ہیں ڈفرینشیل کو سالو کرنے کے اس میں ماسٹری حاصل کر لیں باقی جو چیز ہے تھوڑا سا نیچرل فنامینن یا فزیکل فنامن یا بزنس فنامن اس کے بعد صرف اور صرف ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن ہوتا ہے آگے چلتے ہیں اب ایک اور اپلیکیشن ہمارے پاس آئی نیوٹنس لا آف کولنگ یہ بھی ڈفرینشیل اکویشن کی چوتھی اپلیکیشن ہے نیوٹنس لا آف کولنگ جیسے کہ اس سے ظاہر ہے یہ آپ نے سیکنڈ ایئر میں پڑھی ہوگی جب آپ ہیٹ پڑھ رہے ہوں گے تھرمو پڑھ رہے ہوں گے یا یہاں پر بھی آپ نے کہیں اگر فزکس پڑھی ہوگی تو نیوٹنس لا آف کولنگ پڑھا ہوگا یہ بڑا مشہور لا ہے اور اس لا کو میں آپ کی سہولت کے لیے سے دوبارہ سے لکھتا ہوں ریپیٹ کرتا ہوں یہ کیا کہتا ہے let's read it once again the T T of an object changes at a rate proportional to the difference between the temperature in the body and temperature T M of the surrounding environment یعنی کہ اس میں دو چیزیں خاص اہم ہیں ایک تو اس باڈی کا ٹیمپریچر اور دوسری چیز آپ اس کی سراؤنڈنگ کا ٹیمپریچر مثال کے طور سے کہ اگر آپ برف لا کے رکھیں کمرے کے اندر تو تھوڑی سی دیر کے بعد برف پگھل جائے گی یا دوسرے لفظوں میں کوئی ایک گرم چیز گرم لوہا کمرے میں لا کے رکھیں تو کچھ دیر کے بعد وہ ایک روم ٹیمپریچر تک آ جائے گا یہ تو آپ نے اکثر تجربہ کیا ہوگا کہ نہانے کے لیے گرم پانی اگر بالٹی میں اٹھا کے آپ واش روم میں لے کے جائیں غسل خانے میں لے کے جائیں جن کے یہاں گیزر ہے ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ چولہے پہ پانی گرم کرتے ہیں اور اٹھا کے بالٹی کو غسل خانے میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں تھوڑی دیر کے بعد پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہ بات ہوتی ہے یا دوسرے لفظوں میں اگر پانی ایک بالٹی کے اندر آج کل گرمی کے دنوں میں یا باہر لا کے رکھیں تو گرم ہو جائے گا اگر سردیوں کے دنوں میں لا کے رکھیں تو ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ ٹیمپریچر سراؤنڈنگ کا ہوتا ہے اور ایک اپنی باڈی کا ٹیمپریچر اس وقت باڈی سے مراد پانی تھی اس سے پہلے مراد میری لوہا تھا اس سے پہلے مراد میری برف ہے یہ جو تین ایگزامپلس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں اس کو ہم نیوٹنس لا آف کولنگ کے تحت میتھمیٹیکلی ایکسپلین کر سکتے ہیں میتھمیٹیکلی بتا سکتے ہیں ابھی جو میں نے نیوٹنس لا آف کولنگ آپ کے سامنے ڈیفائن کیا جو آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس کو فردر میتھمیٹیکلی کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ اب آگے کا ہمارا ٹاپک ڈسکشن کا ہم پہلے اس کو ڈیفائن کریں گے اس کو ایک پرابلم کو فارمولیٹ کریں گے اس کو ہم سالو کریں گے جواب نکالیں گے کنڈیشنس لگائیں گے اور الٹیمیٹلی آنسر نکالیں گے اس کی کچھ ایگزامپلس کریں گے اور ان ایگزامپل کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ٹیمپریچر ڈفرینس کو ہم میئر کر سکتے ہیں انیشیل ٹیمپریچر اگر دیا ہوا ہے تو فائنل ٹیمپریچر معلوم کر سکتے ہیں فائنل ٹیمپریچر دیا ہوا ہے تو انیشیل معلوم کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ کچھ چیزیں ہمارے پاس انیشلی دی ہوئی ہوں گی کچھ چیزیں ہمارے پاس آخر کی دی ہوں گی اس طرح کے پرابلمس کو میں نے پہلے بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے انیشیل ویلو پرابلمس بھی کہہ سکتے ہیں یا اگر باؤنڈری کنڈیشن دی ہوئی تو باؤنڈری ویلو پرابلمس بھی کہہ سکتے ہیں تو basically Newton's law of cooling کو ٹرانسفارم کریں گے یا تو انیشیل ویلو پرابلم میں یا باؤنڈری ویلو پرابلم میں تو سب سے پہلے آئی وی پی یا بی وی پی کے لیے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن ہونی چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ نیوٹنس لا آف کولنگ کو اگر ہم فارمولیٹ کریں تو کس طرح کی ڈفرینشیل اکویشن بنتی ہے یہ D T by D T T capital جو ہے وہ ٹیمپریچر ہے اور اسمال ٹی جو ہے وہ ٹائم ہے یعنی rate of change of temperature is directly proportional to the change in temperature کے جو یہاں پہ لگا ہے یہ کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی ہے کے ٹی مائنس ٹی ایم ٹھیک ہے ہمارے پاس T is a temperature at any time T اور T M is a temperature at room constant temperature جہاں پر بھی آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اور T capital T at zero is equal to T naught یعنی کہ جس وقت آپ نے کوئی ایکسپیریمنٹ اسٹارٹ کیا ہے اس وقت کا جو انیشل ٹیمپریچر ہے وہ ٹی ناٹ کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے یہ ایک سپوزیشن ہے آپ کچھ اور بھی سپوز کر سکتے ہیں لیکن لٹریچر میں نارملی یہی لکھا ہوا ہوتا ہے اب ڈفرینشیل اکویشن اس پرابلم کی جو ہے اگر آپ دیکھیے تو وہ کیا ہے فرسٹ آرڈر کی تو ہے ہی ہے لینئر بھی ہے اور سیپریبل بھی ہے یعنی دونوں طریقے سے آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں بائی ویریبل سیپریبل میتھڈ یا لینئر فارم کی سے بھی آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں اس کو سیپریٹ کیا ویریبل سیپریٹ ویریبل کو سیپریٹ کیا تو ہمارے پاس آتا ہے D capital T T T over minus M it is given by K times D T یعنی دونوں سائڈ پہ انٹیگریشن سائن لگایا ہوا ہے پہلے ویریبل کو سیپریٹ کیا سیپریٹ کرنے کے بعد انٹیگرل سائن لگا دیے اب انٹیگریشن کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ log natural T minus T M is given by K small T plus C ٹھیک ہے اگر آپ لاگ ہٹائیں دونوں سائڈ سے تو T minus T M is equal to E to the power K T plus C ٹھیک ہے نا یہ پلس سی جو ہے پاور میں ہے اس کو ہم الگ سیپریٹ کر سکتے ہیں کیسے E to the power K T in power C بھی لکھ سکتے ہیں T T is equal to T M plus C E to the power K T ٹھیک ہے ویئر سی ون جو بھی میں نے بتایا آپ کو C one is equal to E to the power C تو یہ ہمارے پاس سولوشن آ گیا کس کا سولوشن آ گیا ڈیفرنشیل اکویشن کا سولوشن آ گیا اس کو آگے دیکھیں کچھ کنڈیشن لگائیں ہمارے پاس دیا ہوا ہے T T at is equal to zero T with bracket zero is equal to T naught we see that کہ ہمارے پاس جو سی ون کی ویلو کیا جائے گی آپ کے پاس یہ اگر کنڈیشن لگائے انیشل کنڈیشن تو C one is equal to T naught minus T M اب یہ ٹی جو میں کہہ رہا ہوں یہ کیپٹل ٹی ہے یہ ٹیمپریچر ہے temperature at the start and temperature at present یا روم ٹیمپریچر سے کہتے ہیں نارملی یہ جب سبسٹیوشن ہم کریں گے تو ہمارے پاس temperature at any time T is given by T M plus T naught minus T M E to the power K T یہ جناب ایک اسٹینڈرڈ اکویشن آ گئی آپ کے پاس اسٹینڈرڈ سولوشن آ گیا آپ کے پاس اب اس کی فردر ویریشن ہم کر سکتے ہیں فردر فارم میں لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں تک بھی اگر آپ کہیں تو یہ ہمارے پاس سولوشن آ گیا اس ڈفرینشیل اکویشن کا جو کہ نیوٹنس لا آف کولنگ کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور وہ جو کنڈیشن ہمارے پاس دی ہوئی ہیں جس میں ہم نے ٹی ناٹ ڈیفائن کیا ہوا ہے ٹی ایم ڈیفائن کیا ہوا ہے کے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ کیا تھا کانسٹنٹ آف تھی ہمارے پاس اب ہم نے کہا کہ ٹی جو ہے ٹائم دو لے لیں ایک ٹائم ٹی ون لے لیں ایک ٹائم ٹی ٹو لے لیں کسی بھی ایک وقت میں آپ ٹیمپریچر کو میئر کر لیں دوسرا ٹیمپریچر کچھ تھوڑی دیر کے بعد کر لیں تو یہ ہمارے پاس دو اکویشن بن گئی ٹو سیٹ آف اکویشن ہمارے پاس آ گئی T at the time T one minus T M is equal to T naught minus T M e to K T one and and T at any given time T two minus T M is to to T naught minus T M E to the power K T اب یہ دو اکویشنس آ گئی at time T one and at time T two اب اس میں اگر آپ کے پاس کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں کچھ چیزیں نہیں دی ہیں تو آپ ان کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں میں نے کیا کیا ان دونوں اکویشنس کو ڈیوائڈ کر دیا ڈیوائڈ کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں کینسل ہو گئیں اور یہ ایک سمپلیفائڈ کی اکویشن آ گئی جو آپ کے پاس یہاں پر لکھی ہوئی ہے کیا لکھی ہوئی ہے T at the time T one minus T M over T at the time T two minus T M is equal to at the power K T one minus T two next یہ ایگزامپل ہے before going to this example ہم نے کہا کہ تھوڑی سی چیزیں ریوائز کر لیں اور دیکھیں کہ نیوٹنس لا آف کولنگ کیا تھی پہلے نیوٹنس لا آف کولنگ ہم نے انسیٹ کیا ہم نے ایکسپلین کیا بتایا کہ نیوٹنس لا آف کولنگ ہوتا کیا ہے اس کے بعد اس نیوٹنس لا آف کولنگ کو ہم نے میتھمیٹکس یا میتھمیٹیکل ٹرمس میں ٹرانسفارم کیا ہم نے ایک ماڈل فارمولیٹ کیا اس ماڈل فارمولیٹ جب کر رہے تھے تو ہمارے پاس ایک ڈیفرنشیل اکویشن آئی اس ڈفرینشیل اکویشن کو اسٹینڈرڈ طریقے سے سالو کیا اس کے بعد کچھ ہمارے پاس انیشیل کنڈیشن تھی وہ ہم نے انیشیل کنڈیشن اپلائی کی اس کے بعد ہمارے پاس شاید کچھ باؤنڈری کنڈیشن تھی وہ باؤنڈری کنڈیشن اپلائی کی تو ہمارے پاس ایک سولوشن آیا اور ان سولوشن کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں مختلف پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ ہم جب بھی ڈفرینشل اکویشن لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تھیوریٹیکل ایک ماڈل ہوتا ہے اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے یا اس کو ہم سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں تو اب یہ نیکسٹ بھی ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے جس کو ہم سالو کریں گے دیکھتے ہیں کہ ایگزامپل ہے کیا یہ جناب جو ہمارے پاس ایگزامپل دی ہوئی ہے یہ ہے کہ بڑی عجیب سی ایگزامپل ہے کیا ہے a dead body was discovered at midnight in a room when its temperature was eighty degree Fahrenheit کس کا ٹیمپریچر باڈی کا ٹیمپریچر اور ڈیڈ باڈی کا temperature the temperature of the room is kept constant at sixty degree Fahrenheit یعنی کہ جو روم ٹیمپریچر ہے وہ سکسٹی ڈگری ہی ہے تھرو آؤٹ لیکن باڈی کا ٹیمپریچر جس وقت باڈی ملی اس کا ٹیمپریچر تھا eighty degree Fahrenheit two hours later the temperature of the body dropped to seventy five degree اب دو گھنٹے کے بعد اس باڈی کا ٹیمپریچر کیا ہو گیا پچہتر degree Fahrenheit seventy five degree Fahrenheit the time of death اب جب میں یہ اگزامپل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں آیا کہ یار ہم کوئی پولیس میں کام تو نہیں کر رہے یا اگر ہم پولیس میں کام کر رہے ہیں یا ہماری پولیس اس فارمولے کو استعمال کرے تو وہ تو بڑی ایفیشینٹ ہو سکتی ہے تو کیا ہماری پولیس اس طرح کے فارمولے کو یا نیوٹنس لا آف پولنگ کو استعمال کرتی ہے یہ تو کسی وقت آئی جی صاحب کے پاس جائیں گے تو پوچھیں گے یا منسٹر فار انٹیریئر سے پوچھیں گے کہ ہمارے ہماری جو فوج ہے یا ہماری جو پولیس ہے یا جو ہماری فورسز ہیں اس قسم کی چیزیں استعمال کرتی ہیں اگر استعمال کرتی ہیں تو واقعی میں بڑی ایفیشینٹ ہوں گی اس کا سولوشن کرتے ہیں پہلے ڈیفرنشیل کوشچن کو فارمولیٹ کرتے ہیں اس کا سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جواب ہمارا صحیح آ جائے let's try to find that one اب ڈیٹا جو ہے اس کو ذرا الگ رکھ لیں آپ جو نریشن فارم میں ہے اس میں سے نکالیں تو T capital T at any time given which is to start with T zero is equal to ninety eight point six یعنی کہ باڈی کا temperature ninety eight point six night T naught اور ٹی ایم جو ہمارے پاس ہے وہ سکسٹی ڈگری فورن ہائٹ ہے ٹھیک ہے سکسٹی ڈگری فورن ہائٹ اب اس کو اگر ہم اس ڈیفرنشیل اکویشن میں ڈالیں تو ہمارے پاس کیا جاتا ہے D capital T over D small T is equal to K multiplied by T minus sixty اور آپ کو پتا ہے کہ T at zero is equal to ninety eight point six تو ہمارے پاس یہ ایک ڈیفرنشیل اکویشن بن گئی ڈیفرنشیل اکویشن کیپیٹل ٹی میں ہے اور اسمال ٹی کے اندر ہے اس کے اندر جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ ٹائم ٹی ہے اور ہمارے پاس ڈپینڈنٹ ویریبل ٹیمپریچر یا کیپیٹل ٹی ہے اس کو سالو کرتے ہیں کنڈیشنز لگاتے ہیں اور جو ہمارے پاس دیا ہوا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ کوشچن تھی ہمارے پاس جو ہم نے کیلکولیٹ کی تھی شروع میں T with in T T is equal to M plus T naught minus T M E to the power K T یہ ہمارے پاس نیوٹنس لا آف کولنگ سے یہ اکیشن آئی تھی اس کے اندر ہم سبسٹیچیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری ویلوز دی ہوئی ہیں اس میں لگائیں گے ہم کے کی ویلو معلوم کریں گے اینڈ سو آن یہ وہی سیکنڈ اکویشن ہے جس کے اندر ہم نے پہلے ٹی کی ویلو ٹی ون رکھی ہے پھر ٹی کی ویلو ٹی ٹو رکھی ہے دونوں کو ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا T T one minus T M divide by T with in bracket minus T M power T one minus T two this is a standard equation of Newton's law of cooling اس کو سالو کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آتی ہے یہ ہمیں دیا ہوا ہے T T at one is equal to eighty degree Fahrenheit شروع کے اندر یہ بتایا تھا نا کہ جس وقت باڈی کو ہم نے دیکھا جب باڈی ملی اس وقت اس کا ٹیمپریچر ایٹی ڈگری تھا کچھ دیر کے بعد اس کا ٹیمپریچر ریڈیوس ہو کے seventy five degree Fahrenheit پر آ گیا تھا یہ دو ٹیمپریچر دیے ہوئے ہیں آپ کو یہ جب ہم سبسٹیچیوٹ کریں گے اس کے اندر ہمارے پاس کیا جواب آ گیا eighty minus sixty divide by seventy five minus sixty is is equal equal to to to to to E the power K یہ ہمیں پتا ہے کہ T T one minus two hours ٹھیک ہے دو گھنٹے کے ڈفرنس کے بعد یہ ہمارے پاس ویلو دی ہوئی ہے آگے چلیے کیلکولیٹ کریں سمپلیفائی کریں کے کی ویلو ہمارے پاس کیا آ گئی لاگ وغیرہ لے کے تھوڑا سا جبرا لگائیں تو is equal to half log natural four by three اس log natural four by three کو کیلکولیٹ کریں اس کو ٹو سے ڈیوائڈ کریں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا zero point one four three eight یعنی جو کے کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی ہے اس کیس کے اندر آپ کے پاس zero point one four three eight آ گیا T at time T one is equal to T at zero starting وہ ہمیں دیا ہوا ninety eight point six T at t2 subsequent time t2 is also given to us is 80 degree Fahrenheit اب یہ ہم ویلو سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 98.6 eight point six minus sixty کیونکہ T at T one is equal to ninety eight point six minus sixty divide by eighty minus sixty is equal to E to the power K T in D آپ نے یہ دیکھا ہوگا سلائڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کے ٹی ڈی یہ جو ڈی ہے یہ سبسکرپٹ ہے یعنی ٹائم ایٹ ڈیتھ یعنی ٹائم کس وقت ڈیتھ ہوئی ہے وہ ہم کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ٹی ڈی وہ ہے اور اوپر سے اگر آپ دیکھیں تو T one minus T two کو میں نے ٹی ڈی سے ریپرزینٹ کیا ہے تو یہ اس میں کنفیوز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے یہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس کیا چیز ہے اس کو دوبارہ سے پھر پڑھ لیتے ہیں ہمارے پاس لکھا ہے ninety eight point six sixty divide by eighty minus sixty is d power K suffix. اس کو اب لاگ لیں گے سمپلیفائی کریں گے اور جواب لکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس آ گیا T with subscript D is equal to one over K log natural thirty eight point six divide by twenty which is equal to four point five seven three یعنی کہ تقریباً چار گھنٹے اور ستاون منٹ تو اس سے ثابت یہ ہوا اگر آپ اس کو سپریٹ کریں تو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ time of death is approximately سات بج کر بیالیس منٹ پہ seven forty two P M پہ ڈیتھ ہوئی تھی یعنی کہ اتنا ایکوریٹلی کیلکولیٹ کر لیا منٹس کے حساب سے کیا یہ فزیکلی پاسبل ہے جی ہاں بالکل پاسبل ہے اور اسی طریقے سے لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل تھی نیوٹنس لا آف کولنگ کی یہ ہم نے ابھی ایک اور اپلیکیشن دیکھی ڈیفرنشیل اکویشن کی جہاں پہ ہم ڈیفرنشیل اکویشن کو استعمال کرتے ہیں اور کوئی پرابلم کو سالو کرتے ہیں یا کسی ماڈل کو ہم سالو کرتے ہیں آ, اس کے بعد ایک اور ہم ایگزامپل لیتے ہیں ایک اور اپلیکیشن ہم لیتے ہیں اس کی ڈیفرنشیل اکویشن کی آ, جس کی مدد سے ہم آ, کوئی ریئل لائف پرابلمس کو سالو کرتے ہیں ابھی جو ہم نے ایک پرابلم لیا ریئل لائف کا پرابلم تھا کہ اس طرح کے کیسز نارملی uh, ہوتے رہتے ہیں اور لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کس کتنی دیر پہلے ڈیتھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے جیسے اس ایگزامپل کے طرف تھا کہ ہمیں پتا ہم نے جب باڈی uh, ہمیں ملی ہے تو رات کے بارہ بجے تھے تو ہم نے چیک کیا کہ چار ساڑھے چار گھنٹے پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تقریباً تو اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ ساڑھے سات بجے سات چالیس کے قریب کہیں ڈیتھ ہوئی ہوگی ہاں اسی اپلیکیشن کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے فردر اس ایگزامپل کو اس کوشچن کو پڑھ لیں پہلے کہ the of a substance is measured at three hundred degree Fahrenheit a room temperature of seventy degree Fahrenheit یعنی کہ ایک سبسٹینس آپ کے پاس دیا ہوا ہے اور اس کا ٹیمپریچر دیا ہوا ہے three hundred degree Fahrenheit تھوڑی سی دیر کے بعد تین منٹ کے بعد اس کا ٹیمپریچر کیا ہو جاتا ہے 200 ہنڈریڈ ڈگری فورن ہائٹ اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کتنی دیر کے بعد اس کا ٹیمپریچر 70 ڈگری فورن ہائٹ ہو جائے گا یعنی یہ ہم نے وہ ٹائم معلوم کرنا ہے کہ جس وقت اس باڈی کا اس کوئی بھی سبسٹینس دی ہوئی ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 70 ڈگری فورن ہائٹ ہوگا اس کو سولوشن کرنے کے لیے پہلے ڈیٹا کو دیکھیں ہمارے پاس ٹی ایم ہمارے پاس دیا ہوا ہے 70 ڈگری اور فارمولا کیا ہے D T by D T وہی نیوٹنس آف کولنگ کا is equal to K with in bracket T minus seventy اور یہ سیونٹی اوپر ٹی ایم ہے لیکن یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ T temperature at the start was given to be three hundred یعنی اس سبسٹینس کا temperature three hundred degree Fahrenheit تھا آگے نیکسٹ اسٹیپ میں T three is equal to two یعنی کہ تین منٹ کے بعد اس کا ٹیمپریچر کیا ہو گیا ٹو ہنڈریڈ ہو گیا from three hundred it has drop down to two hundred تو ہمارے پاس ماڈیفائڈ ڈیفرنشیل اکویشن کیا بن گئی D T over T minus seventy is equal to K D T یہ تو ویریبل سیپریٹ ہو چکے ہیں آلریڈی اور اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں سالو <clears throat> کیجیے سالو کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آیا جواب log natural T minus seventy is equal to K T plus C یہ ٹی جو کے کے ساتھ ہے یہ اسمال ٹی ہے یا دوسرے لفظوں میں آپ لکھ سکتے ہیں اس کو ٹی مائنس سیونٹی اب ہم نے کیا کیا یہاں پر اینٹی لاگ لے لیا ہے is given by C two two E the power K T where C two کہاں سے آ گیا سی ٹو آ گیا E to the power C one کے برابر یہ نیا کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہم نے انٹروڈیوس کر دیا نا this is T is equal to seventy plus C two E to the power K T اب ہمیں پتا ہے کہ جب T when T was zero capital T is equal to three hundred ٹھیک ہے it was given in the question اسی کنڈیشن کو ہم اپلائی یہاں پر کر رہے ہیں آگے it gives us the value of C two two two is equal thirty تھوڑا سا جبرا کر لیں تھوڑی سی کیلکولیشن کر لیں ادھر ادھر ٹرانسفر کر لیں تو آپ کے پاس سی ٹو کی ویلو آ گئی ٹو تھرٹی یہ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن تھا اس کی ویلو معلوم کرنی تھی وہ ہم نے معلوم کر لی انیشل کنڈیشن سے C two is equal to two thirty آگے چلیں تو ہمارے پاس جواب آ گیا t to seventy plus two thirty E to the power K T اب ٹی کی ویلو مختلف سبسٹیچیوٹ کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس ٹیمپریچر آ جائے گا یہ ایک ٹیمپریچر اکویشن آ گئی جو کہ ڈپینڈ کرے گی ٹی کے اوپر ٹی از اے ٹائم ٹھیک ہے وی پروسیڈ فردر ہمارے پاس اس کو ہم نے سالو کرنے کی کوشش کی to the power three K T is equal to thirteen twenty three اس طریقے سے کیلکولیٹ کریں ایک اسٹیپ لگائیں دو اسٹیپ لگائیں تین لگائیں it will not make an difference میرے حساب سے جو کیلکولیشن کی میں نے تو کے کی ویلو نکل آئی minus zero point one nine zero one eight یہ ہمارے پاس کے کی ویلو آ گئی یہ آپ اوریجنل اکویشن میں سبسٹیچیوٹ کر لیجیے گا اور جواب نکال لیجیے گا یہ چھوٹی سی ایکسرسائز جو میتھمیٹکس کی میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آپ اسے کر لیجیے گا اور اسی طرح کے اور دو چار ایک سوال کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ نیوٹنس لا آف کولنگ کی یا ڈفرینشیل اکویشن کی جو اپلیکیشن ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور جتنا زیادہ سوال کریں گے اتنا ہی اچھا رہے گا آ, روانی ہو جائے گی آسانی ہو جائے گی سہل ہو جائے گا تاکہ جس وقت کبھی کوئی ریئل لائف کا پرابلم نظر آئے تو آپ کو فارمولیشن میں کوئی گھبراہٹ نہ ہو عام طور سے جو میتھمیٹیشن کو گھبراہٹ ہوتی ہے جس وقت کے ریئل لائف پرابلم کو وہ میتھمیٹکس کی ٹیبل پہ لے کے آتے ہیں جس وقت کے وہ میتھمیٹکس میں فارمولیشن کرتے ہیں وہ ان کی کمزوری ہوتی ہے جیسی وہ ڈیفرنشیل اکویشن میں بن جاتی ہے تو پھر تو ایک منٹ کے اندر اس کو سالو کر لیتے ہیں اور ڈیفرنشیل اکویشن کو سالو کرنے کے لیے تو اچھے اچھے کمپیوٹر بھی آ گئے وہاں سے بھی آپ کو سولوشن مل جائے گا لیکن ابھی تک کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں بنا ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں بنی ہے جو کہ ایک پرابلم کو کنورٹ کر دے ٹو میتھمیٹیکل پرابلم ٹھیک ہے یہ ریئل لائف پرابلم کو میتھمیٹیکل پرابلم میں کنورٹ کرنے کے لیے ابھی بھی انسان کا دماغ چاہیے انسان کا اپنا ہنر چاہیے کسی کمپیوٹر نے اس کو ریپلیس نہیں کیا اتنی ترقی ہو گئی ہیں اتنی چیز ہو گئی جہاں کیلکولیشن وغیرہ ہوتی ہے وہاں کمپیوٹر ضرور استعمال ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ابھی بھی انسان کی اتنی ہی اہمیت ہے بلکہ اس سے زیادہ اہمیت بڑھتی جا رہی ہے جتنا جتنا کمپیوٹر ایڈوانس ہو رہا ہے اتنی ہی آدمی کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم نے کچھ اپلیکیشن کی تھی اب آگے اپلیکیشن کرتے ہیں آگے اپلیکیشن کس طرح کی ہے جس کا میں نے ایک نام دیا ہوا ہے کاربن ڈیٹنگ کاربن ڈیٹنگ کیا چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک میز ہے کوئی ایک آپ کے پاس برتن ہے کوئی کہے کہ یہ پانچ ہزار سال پرانا برتن ہے یہ بیس ہزار سال پرانا برتن ہے تو ہم بتا سکتے ہیں with the help of this differential equation کہ یہ آدمی جو بات کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے یہ پرانے غاروں کے اندر تصویریں ہوتی ہیں نا بنی ہوئی ہوتی ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سکندر اعظم کے زمانے کی ہیں یا اشوک کے زمانے کی ہیں یا اکبر اعظم کے زمانے کی ہیں تو کیلکولیٹ کی جا سکتی ہیں ایگزیکٹلی کہ یہ پینٹنگس کس پیریڈ کی ہیں کس ٹائم کی ہیں کتنی پرانی ہیں اس طرح کی چیزوں کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کاربن ڈیٹنگ کے اندر اب ہمارے جو ملک ہے بہت پرانا ملک ہے مونجدارو کی تہذیب بہت پرانی ہے ٹیکسلا کی تہذیب بہت پرانی ہے وہاں پر بھی ہم ایگزیکٹلی پتہ کر سکتے ہیں کہ کتنی پرانی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں تو یہ کاربن ڈیٹنگ ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے اس قسم کی عمر ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو آتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف کیا ہے نیا ٹاپک نیا ٹاپک ہے ہمارا کاربن ڈیٹنگ یہ بھی ایک ڈفرینشیل اکویشن کی اپلیکیشن میں آتا ہے پہلے اس کو ہم دیکھ لیں کاربن ڈیٹنگ ہوتی کیا چیز ہے کیونکہ اگر فزیکل فینومین پتہ چل جائے تو اس کو ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ڈفرینشیل اکویشن میں اور جب ڈیفرنشیل اکویشن بن جائے گی تو اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی ڈیفائنڈ میتھڈ سے جو ہم نے آلریڈی پہلے پڑھ لیے ہیں ایس سی کہ what do we mean by carbon dating یہ جو کاربن ڈیٹنگ کا جس میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ غاروں کے اندر جو پینٹنگس ہیں غاروں کے اندر جو پکچر بنی ہوئی ہیں کوئی بہت پرانی ہے بدھا کے زمانے کی ہیں تو یہ فرانس میں جو لوگ ہیں یہ جو غاروں کے اندر پینٹنگ ہوا کرتی تھی اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کتنے سال پرانی ہے اس کاربن ڈیٹنگ کو استعمال کیا کرتے تھے اور ابھی بھی استعمال کرتے ہیں جو ان کے ان کی اینشین پینٹنگ ہے گریک پینٹنگس وغیرہ موجود ہیں تو اس کی جو لائف ابھی کیلکولیٹ کی گئی ہے اسی کی وجہ سے اسی کی مدد سے کیلکولیٹ کی ہے آگے چلیں کہ یہ ہوتی کیا ہم نے یہ کہا ہے کہ آئسوٹوپ سی فورٹین جو ہوتا ہے it is produced in the atmosphere by the action of cosmic radiation in on nitrogen یعنی کاسمک ریڈیشن کا جو ایکشن ہوتا ہے نائٹروجن کے اوپر اس سے یہ سی فورٹین پروڈیوس ہوتا ہے اور اس کی مدد سے یہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے سی فورٹین کاربن ڈیٹنگ آپ کو پتا چل گیا ہوگا نیکسٹ لائن ہمارے پاس ہے اس کے اندر ہم نے بتانے کی آپ کو کوشش کی ہے کیا چیز ہے کہ the ratio of C fourteen to ordinary carbon in the atmosphere appear constant یعنی کہ جو ریشو ہے نا سی فورٹین کی اور نارمل کاربن جو ہے اس کی جو ریشو ہے وہ یہ کانسٹینٹ رہتی ہے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس کو نشین کیجیے گا یہ ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے اس پروسیس کو آگے چلانے کا نیکسٹ ہے کہ the proportionate amount of the isotope in all living organism is same as that in the atmosphere یعنی جتنے کے ایٹماسفیئر کے اندر آپ کے پاس یہ آئسوٹوپ موجود ہیں لونگ آرگینزم میں وہ اتنے ہی ہیں جتنے کے ایٹماسفیئر کے اندر موجود ہیں تو یہ پروپورشنیٹ اماؤنٹ جو ہے نا یہ ذرا سا غور سے پھر پڑھ لے پھر دیکھ لیں کیا کہا ہے the proportionate amount of the isotope in all living organism جتنی بھی لونگ آرگینزم ہے اس میں is same as that in the atmosphere یہ ایک یہ سب سے امپورٹنٹ اہم اس کا نقطہ ہے ہم نے ایک ایگزامپل لی ہے اور اس ایگزامپل کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے کیسے سالو کریں گے یہ بھی بتاتے ہیں لیکن اس ایگزامپل کو پڑھ لیں کہ ایک فوسلائزڈ بون بہت پرانی اینشنٹ اس کی ہڈی ملی ہے is found to contain one over thousand of the original amount of C fourteen یعنی اس کے اندر کتنا ہے ایک بٹا یا ایک ہزارواں حصہ اس کا سی فورٹین کا اس میں موجود ہے ہم نے اس فوسل کی ایج معلوم کرنی ہے سوال کو دوبارہ سے پڑھ لیجئے سوال کا ہمیشہ یہ قاعدہ ہوتا ہے میتھمیٹکس میں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ پڑھ لیں تو آپ کے پاس سولوشن آسان ہو جاتا ہے دماغ میں اس کی پکچر چلنی شروع ہو جاتی ہے if fossilized bone is found to contain one over one thousand of the original amount of C fourteen determine the age of the fossil اس کی ایج معلوم کرنی ہے کیسے کیلکولیٹ کریں گے ہم نے سپوز کیا کہ A T be the amount present at any time T ٹھیک ہے نا amount present at any given time T is A T اور اے ناٹ ہم نے as usual is original amount of C fourteen تو یہ دو ہمارے پاس سپوزیشن ہے اے ٹی کو ہم نے کیا چیز دیکھا ہے اور اے ناٹ کو ہم نے کیا سپوز کیا ہے نیکسٹ نب ہمارے پاس جو اکویشن آئے گی وہ کیا ہے differential equation is D A by D T to K A وہی جو اکویشن چلی آ رہی ہے ابھی ڈفرنٹ فارم کے اندر چاہے ہم نے پہلے کہاں پر کی تھی نیوٹرز بھی اسی فارم کی تھی ریڈیو ایکٹیو ڈی کے میں بھی اسی طرح کی اکویشن ہے یہاں پر بھی وہی ہے D A by D equal to K A اور A at zero when time is zero is equal to A naught ٹھیک ہے یہ دو چیزیں دی ہوئی ہیں تو یہ ایک قسم کا انیشیل ویلو پرابلم آ گیا اگر آپ خالی اسی سلائڈ کو دیکھیں اسی ٹرانسپیرنسی کو دیکھیں تو آپ کے پاس کیا نظر آئے گا کہ یہ ایک ڈیفرنشیل اکویشن ہے جس میں انیشیل انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہے which means this is an value problem آگے ہمارے پاس اس کا solution standard solution A T is equal to A naught E to the power K T وہی کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی ہے ٹی ٹائم ہے اور اے اماؤنٹ ہے کسی ٹائم پر بھی A naught initial value of A when T is equal to zero تو یہ ایک سولوشن آ گیا جنرل سولوشن آیا ہم کیا انٹرسٹڈ ہیں ہم انٹرسٹڈ ہیں ایک پرٹیکولر سولوشن میں جس میں وہ انیشیل کنڈیشن سیٹسفائی ہونی چاہیے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ پھر ریوائز کر دیتے ہیں کہ ڈیفرنشیل اکویشن اور انیشیل ویلو پرابلم یا باؤنڈری ویلو پرابلم میں کیا فرق ہوتا ہے ایک باؤنڈری ویلو پرابلم یا انیشیل ویلو پرابلم بتاتے خود ایک ڈیفرنشیل اکویشن ہوتی ہے لیکن اکویشن کے سولوشن ہوتے ہیں جنرل بھی ہو سکتے ہیں پرٹیکولر سولوشن بھی ہو سکتے ہیں جو انیشیل ویلو پرابلم ہوتا ہے اس کا بھی ایک پرٹیکولر سولوشن ہوتا ہے اور باؤنڈری ویلو پرابلم کا بھی ایک پرٹیکولر سولوشن ہوتا ہے لیکن ڈیفرنشیل اکویشن اگر خالی دی ہوئی ہوگی تو اس کا جنرلائز سولوشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ جو ابھی ڈیفرنشیل اکویشن ہم نے دیکھی ہے اس کا ایک جنرلائز سولوشن آیا اور جنرلائز سولوشن کیا تھا وہ یہ تھا اے ٹی ہمارے پاس ہم نے معلوم کیا اب now we are try to find the value of this differential equation یا سولوشن ہم معلوم کر رہے ہیں A A five six double zero is equal to to naught by وہی ابھی جو ہم نے فارمولا پہلے لگایا تھا اس کو کیلکولیٹ کریں تو A naught by two is equal to اس کی ویلو پٹ کر دی وہاں پہ A naught E to the power five six double zero K اور five six double zero K is equal to minus log natural two تو یہ تو سمپل سی کیلکولیشن ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں کر لیں گے اور کر رہے ہوں گے آ, مجھے تو کرنا نہیں چاہیے لیکن آپ کی سہولت کے لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ پھر کوئی مشکل سوال اگر آ جائے تو وہ آپ کر سکیں کے کی ویلو ہم نے کیلکولیٹ کی ہمارے پاس بڑی کمپلیکیٹڈ سی آئی کمپلیکیٹڈ اس سینس میں آئی کہ اس کو پڑھنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے لکھنا آسان ہوتا ہے کیا آیا K is equal to minus zero point zero three seven eight یعنی تین زیرو ڈیسیمل کے بعد one two three seven eight اس طریقے سے ہمارے پاس اے کی ویلو آ گئی at any given time T is equal to A naught E to the power minus یہی چیز which is equal to minus zero point zero zero zero one two three seven eight یہ جناب ویلو آ گئی اس ویلو کو آگے فردر ٹی کی ویلو لگا کے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس A T is equal to A naught by one thousand one thousand کہاں ہے یہ دیکھیں دیا ہوا ہے ہمارے پاس ون اوور ون تھاؤزینڈ دیا ہوا ہے نا it is given to as اس کو اپلائی کریں اس کو اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس A naught by one thousand is equal to E to the power minus zero point zero zero zero one two three seven eight T اب اس کا آپ کیا کریں گے سمپلیفائی کریں گے لاگ لیں گے اور تھوڑی سی ملٹیپلیکیشن ڈویژن کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا کس کا ٹی کا کیلکولیٹ کر لیں الٹیمیٹلی جواب آنا چاہیے کیا جواب آئے گا میرے خیال میں جواب آئے گا fifty five thousand eight hundred years یہ کیلکولیشن کی ہے آپ ذرا اور کیئرفل کیلکولیشن کر لیں شاید کہیں میں نے غلطی کی ہو most probably this is the right answer لیکن آدمی ہے کہیں نہ کہیں غلطی کر سکتا ہے تو آپ چیک کر لیجیے گا کاؤنٹر چیک کر لیجیے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جناب جواب آ گیا جواب کیا آیا ہمارے پاس ہم نے اس کی لائف کیلکولیٹ کر لی ہے اس کا ٹائم کیلکولیٹ کر لیا کس چیز کا جو ہم نے اوریجنلی ہمیں سوال میں معلوم کرنا تھا یہ ہم نے کاربن ڈیٹنگ کی مدد سے اس فصل کی لائف کتنی پرانی ہے ہم نے کیلکولیٹ کر لی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچپن ہزار سال یا پچپن ہزار آٹھ سو سال پرانی چیز ہے اگر آپ چھپن ہزار میں کہہ دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا یا پچپن ہزار کہہ دیتے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر اور زیادہ آپ سوفیسٹیکیٹڈ کیلکولیشن کریں تو آپ کو ایگزیکٹ پتہ چل سکتا ہے آج کل اس کی سائنس موجود ہے اس کے کیلکولیشن کے ٹولس موجود ہیں ایگزیکٹ نکال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس پرانی چیزیں ہیں اور اس کے اندر کوئی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی ہے آگے چلیں اس کو سبجیکٹ کو آگے بڑھائیں دوسری ایگزامپل ہمارے پاس کیا ایگزامپل ہے کہ ایک ہمارے پاس جلی ہوئی لکڑی ہے in a piece of burn wood or charcoal لکڑی جلنے کے بعد کوئلہ بن گئی ہے it was found that eighty five point five percent of the C fourteen had decayed کتنا eighty five point five percent decay ہو گیا تھا using the information of the previous example جو ہم نے ابھی کی تھی نا find the age of the wood اب کہہ رہے ہیں کہ وہ جل چکی ہے لیکن اس کے باوجود بتائیں کہ کتنے سال پرانی جو لکڑی تھی کیلکولیٹ کریں اور کر سکتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جو آرکیولوجسٹ ہے بیٹھے ہوتے ہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور واقعی میں صحیح طریقے سے یہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ کہیں اگر پیالہ ان کو مل گیا تو اس کی ایج نکال لیتے کہ اتنے سال اتنے سو سال پرانا ہے یا اتنے ہزار سال پرانا ہے یہ مڈل ایسٹ کے اندر اکثر اس قسم کی ایکسکیویشن وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے اپنے ملک میں بہت جگہ ایکسکیویشن ہوئی ہے جہاں پر ان کی ہم نے ان چیزوں کی ویلو سوری ان چیزوں کی ایج کیلکولیٹ کی ہے تو یہ سوال پڑھتے ہیں دوبارہ سے in a piece of burn wood or charcoal it was found that eighty five five point percent of the C fourteen had decayed using the information of the previous example find age of the wood یہ جو میں نے ایگزامپل ابھی آپ کو دکھائی ہے اس کو آپ خود سالو کرنے کی کوشش کریں نیکسٹ لیکچر جب بھی ہوگا تو ان میں اس کا سولوشن آپ کو دوں گا لیکن اس دوران آپ خود ٹرائی کریں اس کے اندر کچھ تھوڑا سا ڈیٹا نیا ہے باقی زیادہ تر ڈیٹا جو ہے وہ پرانا ہے جو ہم نے پہلے پہلے اس کو آپ ایسا کیجیے گا کہ ڈفرینشیل اکویشن بنائیے گا جو ویلوز ہیں آپ کے پاس اے کی ٹی کی کیپٹل ٹی کی وغیرہ وغیرہ اس میں لگائیے گا اور اس کو initial value problem boundary value problem بنانے کی کوشش کیجیے گا اور جتنی بھی ویلوز ہیں لگانے کے بعد الٹیمیٹلی جواب نکالیے گا نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے ہم خود سالو کریں گے اور کمپیئر کریں گے کہ آپ کا جواب اور ہمارا جواب کیا ایک ہی ہے یا مختلف آتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کا جواب بھی وہی ہوگا جو میرے پاس یہاں سولوشن میں موجود ہے ٹھیک ہے تو اب آج کے لیکچر کو ہم یہیں اسٹاپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اور آج کے لیکچر میں کیا کچھ پڑھا ہے اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں تو آسان ہو جائے گا ہم نے آج ڈفرینشیل اکویشن کا لیکچر الیون پڑھا دیکھا اسٹڈی کیا اور اس کے اندر کیا کچھ چیزیں دیکھی اس کو ریوائز کرتے ہیں اس سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں لیکچر ٹین کے اندر لیکچر ٹین کے اندر ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کی مختلف اپلیکیشنس پڑھی یعنی وہ کون کون سی جگہ پر ہے جہاں پر ہم ڈفرینشیل اکویشنس کو اپلائی کر سکتے ہیں یا ڈفرینشیل اکویشنس کی مدد سے ڈیلی لائف کے پرابلمس کو ہم حل کر سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر پاپولیشن کی بھی بات کی ہم نے اس کے اندر آرتھوگنل ٹریجیکٹریز کی بھی بات کی ہم نے وہاں پہ ریڈیو ایکٹیو ڈکے کی بھی بات کی ہم نے وہاں پہ نیوٹنز لا آف کولنگ کی بھی بات کی آپ یہ دیکھیں کہ مختلف چیزیں کہیں انجینئرنگ سیکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں کہیں ہم انرجی سیکٹر کی بات کر رہے ہیں اور کہیں پہ ہم بزنس سیکٹر کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈیموگرافی کی بھی بات کر رہے ہیں ان سب کے اندر ڈفرینشیل اکویشن آئی تھی اب تک جو ہم نے بات کی تھی وہ ڈفرینشیل اکویشن فرسٹ آرڈر کی بات کی تھی کچھ لیکچرز اور گزرنے کے بعد انشاءاللہ ہم ہائر آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن اسٹڈی کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ ریوائز کر لیں کہ ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کے کیا کیا طریقہ کار ہوتے ہیں میں بار بار ہر لیکچر کے بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ریوائز کرنا بہت ضروری ہے جس طریقے سے حفظ کرتے ہیں نا قرآن شریف اور روز آنا ساری چیزوں کو ریوائز کرتے ہیں اسی طریقے سے ڈفرینشیل اکویشن ایک خاص قسم کا میتھمیٹکس ہے جس کا روز آنا ریویژن ضروری ہے اگر کسی وقت آپ اس ریویژن کو چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کو مشکلات آئیں گی آپ ہر جگہ اٹکیں گے ڈفرینشیل اکویشن کو ہم نے پہلے سب سے پہلے جو اسٹڈی کیا تھا وہ ویریبل سیپریبل میتھڈ سے ہم نے سالو کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ویریبل کو سیپریٹ کر لیتے ہیں اور اس کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس سولوشن آیا تھا جنرل سولوشن بھی آیا تھا پرٹیکولر سولوشن آیا تھا پرٹیکولر سولوشن اس وقت آیا تھا جس وقت ہم نے کوئی خاص کنڈیشن انیشیل کنڈیشن یا باؤنڈری کنڈیشن لگائی تھی اس کے بعد سیکنڈ میتھڈ جو ہمارے پاس تھا وہ ہوموجینس فارم تھا اگر اکویشن ہمارے پاس ہوموجینس دی ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ Y is equal to V X substitution کر دیجیے گا اور D Y by D S equal to V plus X D V by D X substitution کرنے کے بعد اس کو ریڈیوس کر دیجیے گا اکویشن کو جو کہ ویریبل سیپریبل فارم کی ہو جائے گی یہ سیکنڈ تھا اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اکویشن ایکزیکٹ کون سی اکویشن ہوتی ہے ایک خاص کنڈیشن بتائی تھی کہ جب اس میں ہم نے ایم کو الگ کیا تھا این کو الگ کیا تھا اور اس کا ڈیریویٹو معلوم کیا تھا with respect to X with respect to Y اور دونوں کو ہم نے جب کنڈیشن کہا تھا کہ وہ کنڈیشن سیٹسفائی کرتی ہے تو یہ اکویشن ایکزیکٹ ہے اور اس کا سولوشن ہم نے کہا تھا کہ ہم معلوم کر سکتے ہیں اس ایکزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشن کے بعد ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر کی ٹیکنیک آپ کو بتائی تھی جس میں کہا تھا کہ اکویشن ایکزیکٹ تو نہیں ہوتی ہے لیکن اس کو کسی صورت سے کسی ایک ایلیمنٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اکویشن ٹوٹلی انٹیگریبل بن جاتی ہے اسے ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر کہا تھا اس کے بعد ہم نے آپ کو لینئر ڈیفرنشیل اکویشن بتائی تھی اور لینئر لینئر ڈیفرنشیل اکویشن جو تھی وہ D Y by D X is equal to P Y is equal to Q form کی تھی جس کے اندر انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کرتے تھے اور سولوشن معلوم کیا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ دو اور طرح کی ڈیفرنشیل اکویشن تھی یعنی وہ اکویشن جو کہ بذات خود ہوموجینس تو نہیں تھی لیکن ہوموجینس میں کنورٹ کی جا سکتی تھی اسی طریقے سے کچھ اکویشن جو بذات خود تو لینئر نہیں تھی لیکن لینئر میں کنورٹ کی جا سکتی تھی یہ ڈفرینشیل اکویشن ہمارے پاس خاص تھے جس کو ہم نے سالو کیا تھا سالو کرنے کے طریقے تھے ان طریقوں کے بعد ہم نے آج اور لاسٹ لیکچر کے اندر کیا اسٹڈی کیا تھا اپلیکیشن آف ڈیفرینشیل اکویشن پڑھی تھی اب ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ شاء ڈیفرنشیل اکویشن کی کچھ اور اپلیکیشن دیکھیں گے اس کے بعد ڈیفرنشیل اکویشن ایک نئے مرحلے میں داخل ہوگی وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا مرحلہ ہوگا دیکھیں جتنا پلے گراؤنڈ وسیع ہوتا ہے اتنا ہی کھیلنے میں مزہ آتا ہے اسی طرح سے ڈیفرینشیل اکویشن کا بھی کینوس بڑا ہوتا جا رہا ہے اور مزہ آتا جا رہا ہے ان شاء اللہ اور ایکسرسائز چلتی رہیں گی نئے نئے میتھڈ آتے رہیں گے نئے نئے کام چلتے رہیں گے آج ہم یہیں پہ رکتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ اور السلام علیکم